بس یہ جو آپ کا نام ہے یہ آپ کا اصلی نام ہے یا فلمی نام ہے جی ہاں یہ میرا فلمی نام ہے جسے میں اب تک اپنا اور اب اس نام کے ساتھ کچھ اضافہ کرنا چاہتی ہوں وہ کیا اب میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے فلم میں دیکھنے والے گم گشتہ سمجھنے لگے <laughs> میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا آپ تو کچھ ادبی اور شاعرانہ قسم کی گفتگو کرنے لگی جی ہاں یہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے چند ایک مہینے میں سیکھا ہے اب آپ میری سیدھی سادی بات کو ادب سمجھ لیں تو یہ اور بات ہے اور اگر آپ کی بات کو ادب نہ تو یہ میری بے ادبی ہوگی <laughs> کیا ہی اچھا ہو کہ آپ وہ اسکول ہمارے سننے والوں کو بتا دیں جہاں یہ ادب سکھایا جاتا ہے اور وہ بھی بقول آپ کے صرف چند مہینے میں <laughs> خانہ یہ وہی اسکول ہے جہاں میں نے اس طرح کے ادبی جملے چند ایک مہینوں میں گھول کر پیئے او ہو سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا خیر بات میں سے بات نکل آتی ہے تو فلم میخانہ میں آپ کا کردار کیا ہے میرے ذاتی کردار سے بالکل مختلف کیا مطلب مجھے رقاصہ کے روپ میں پیش کیا گیا ہے اچھا جب یہ آپ کے ذاتی کردار سے بالکل مختلف تھا تو پھر آپ نے اسے قبول کرنے کی ہمت کیسے کر لی نقشب صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی خود محنت کی اور میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کی محنت ٹکانے لگ گئی اچھا کبھی آپ نے بھی کسی سین میں ان کا کافی تنگ کیا ہے جی میں سمجھی نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مقام بھی آیا کہ وہ آپ کو ہدایات دیتے ہوئے تنگ آ گئے ہوں جب تک ان کی مرضی کے مطابق سین نہیں ہوتا وہ مطمئن نہیں ہوتے میں خانہ سے پہلے آپ نے کتنی فلموں میں کام کیا ہے چھ سات پکچروں میں کام کیا چھ سات میں جی تو اس دوران میں کب کب آپ آپ کو کو سب سب سب سے سے سے زیادہ زیادہ زیادہ خوشی اور دکھ ہوا مجھے اس وقت خوشی محسوس ہوئی جب میں نے یہ جانا کہ مجھے اداکاری کا ایک صحیح اسکول مل گیا ہے اور سب سے زیادہ معاف کیجیے گا دکھ کب ہوا آپ کو جب میں نے اپنی فلمی زندگی کے پہلے دن کی طرف مڑ کر دیکھا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہنوز روز اول معلوم ہوتا ہے معاف کیجیے گا مس فردوس میں یہ دیکھ رہا ہوں بلکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کچھ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہیں چلیے ہٹائیے کچھ ہلکی پھلکی باتیں کریں یہ بتائیے آپ کو کچھ موسیقی سے بھی دلچسپی ہے صرف سننے کی حد تک صرف سننے کی حد تک دلچسپی تو مجھے بھی ہے موسیقی سے لیکن صرف سنانے کی حد تک <laughs> ویسے مجھے ایک ساز بجانا آتا ہے آپ پوچھیے کون سا کون سا ریڈیو <laughs> <laughs> تو ذرا آپ کے موڈ کو تبدیل کرنے کے لیے میں آپ کی پسند کا ایک گانا اپنے سننے والوں کو سنانا چاہتا ہوں مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھ سے یہی سوال کریں گے لہٰذا میں اپنے ساتھ یہ ریکارڈ لے آئی ہوں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مس فردوس آپ نے میرا کام بہت آسان کر دیا کون سا ریکارڈ ہے یہ آواز کس کی ہے آواز نہیں آوازیں ہیں نسیم بیگم اور خورشید کی موسیقی نشاد کی ہے اور بولا ظاہر ہے کہ بول ہوں گے <laughs> لیجیے یہ ریکارڈ سنیے پسندان کے پا آدمی مجبور ہو جا سارے دل کا کیا ہنسی چہرے پہ رنگ رنگا ہے شرما کچھ آپ کے جان آپ تو گانا سنتے سنتے پھر اسی دنیا میں پہنچ گئی جی ہاں مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے ایک بار پھر یہ گانا مجھ پر پکچرائز کیا جا رہا آپ نے یہ ریکارڈ سنبھال لیا اب ریکارڈ کی کیا ضرورت ہے بہتر لیکن ایک چیز آپ بھولی جا رہی ہیں کیا یہ دیکھیے ہائی سنس بلب بنانے والوں نے ایک تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اس میں ان کے کچھ بلبس ہیں ہائی سنس بلبس اور ٹیوب لائٹ آپ اسے قبول فرمائیے ہائی سنز بنانے والوں کا بہت بہت شکریہ نوازش اچھا آپ اجازت دیجیے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ خدا حافظ خدا حافظ